یہ ہے کہ بہت جگہ سننے میں آتا ہے حضرات اپنی اعلیٰ دستی سے اور اپنی نیکی سے دین کے بارے میں جو بات یہاں کی جاتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں اس لیے اس جذبے سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ دین کا ایک حصہ تو وہ ہے جس پہ حجت اللہ نے حضرت شاہ صاحب رحمت علیہ نے بات کی ہے نظریات ہیں فلسفہ ہے دین کی حکمتیں ہیں عقیدہ ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو عام طور پہ پیش آتے ہیں اور ان پر اتنی آسانی سے مواد نہیں ملتا شاہ صاحب احمد اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے مسجد اللہ میں ان چیزوں کو مجتمع فرما دیا ہے اور دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے اور وہ حصہ ہے جس پہ حقیقت میں اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار ہے اور وہ حصہ ہے جو روز مرہ کی عملی زندگی میں پیش آتا ہے اور ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے مثلا فلاسفہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ارتفاقات کیا ہیں ارتفاقات کا مطلب ہے تدبیر کہ کوئی کام کرنے کی تدبیر کرنا مثلا یہ کہ شہر میں آبادی بڑھ جائے تو اسے کیا سہولیات مہیا کرنی ہے ایک شہر میں دس لاکھ آدمی آ رہا ہے تو اس شہر کے کمشنر کو دس طرح سے سوچنا ہے کیوں آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے انٹیلیجنس کی کیا رپورٹ ہے کے یہ کیا کریں گے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور انسانوں سے محبت ہوگی تو یہ بھی سوچے گا کہ یہ لوگ اچھے کام کے لیے آ رہے ہیں تو اس دن شہر میں کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا اور اگر اس نے اس مظاہرے کو روکنا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں ان چیزوں کو روکنا چاہیے نیکی اس وقت یہ ہے کہ ان دس لاکھ آدمیوں کو نہ آنے دیا جائے آئیں تو تنگ ہوں تاکہ ملک میں فساد نہ پھیلے تو پھر بھی اس کو سوچنا ہے اور اگر وہ شرارتی ہے تو بھی سوچنا ہے تو یہ اتفاقات ہیں خیر اور شر کی اور یہ چیزیں اوپر کے لیول کی ہیں اور اس پہ بالعموم بحث رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ حقائق ہیں فلسفہ ہے نظریات ہیں کہ یورپ کے فلاسفہ نے کیا لکھا براہمن اللہ کی توحید کے قائد تھے نہیں تھے اور مسلمانوں نے اس کے متعلق کیا لکھا اور ایک دین کا بالکل دوسرا حصہ کہ نماز ہے روزہ ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا اگر کسی انسان نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھے گا کہ امام غزالی کے نام سے واقف ہو کے نہیں جانتے کہ نہیں غازی کو جانتے تھے یا نہیں غازی نے جو کچھ گلستینہ کے متعلق لکھا ہے تمہیں پتا ہے یا نہیں یہ بحث یہی ہوئی کہ سینا کافر تھے مسلمان تھے ان کے کفر کی وجوہ کیا تھی یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ایسی چیزیں آئیں گی لیکن کبھی کبھی یہ بات رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس پہلو سے غفلت نہ ہو جائے کہ آدمی نظریاتی مباحث دین کی اس میں کھو جائے اور دین کے جو عملی تقاضے ہیں ان سے بے خبر ہو جائے یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے تو جو راستہ چل رہا ہوتا ہے یا جو چلا رہا ہوتا ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ اس راہ میں یہ خطرہ بھی ہے بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے جنہیں دین کی بظاہر بڑی سمجھ تھی ایسے لوگ بھی دیکھے جنہیں دین کا بہت علم تھا لیکن عملی زندگی میں صفر نماز بھی نہیں پڑھتے اتنا کچھ پڑھا تھا دین پہ کہ اگر وہ کسی بڑے سے بڑے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے اور یہ دلائل دینا شروع کر دیتے کہ اللہ اس کائنات میں تنہا نہیں ہے واحد نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ جیت جاتے زبان کے زور پہ پڑھے لکھے اتنے کے بظاہر لیکن نماز روزہ اللہ کے ساتھ تعلق ذکر کو چھو کر نہیں گیا تھا اور ایسے بھی دوسرے دوسرے اینڈ پہ جنہیں اللہ کے ذکر سے ان چیزوں سے کبھی فرصت نہیں ملی لیکن ان سے کوئی عقیدے ہی پوچھ لے کہ عقیدہ کیا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں تم نے خبر نہیں ہے تو یہ دونوں طرح کی انتہائیں آپ کو عملی زندگی میں ملے گی اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیں انتقال ہو گیا ان کا ڈاکٹر سبت حسن ریزوی تھے اور ہم نے بھی ان سے پڑھا اور ڈاکٹر سبت حسن کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو وہ پکے کی انتہا درجے کے کیمونیز تھے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں موسا سے ماض تک انہوں نے کتاب لکھی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی ماضی کے مزاج انہوں نے لکھی بہت سی چیزیں تو وہ حدیث کے ذخیرے سے ایسی ایسی احادیث نکال کے لاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو گمراہی آ جاتی ایک دن انہوں نے یہ لیکچر دینا شروع کیا کہ اصل مذہب دنیا میں یہ مساوات ہے کہ بہت زور دیتے ہیں نا سارے کامریڈ جو ہیں بہت زور دیتے ہیں کہ اصل چیز مساوات ہے انسانی مساوات کی بات کرو اور نیشنلزم کی اور ذاتی ملکیت کی نفی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو دلائل مارکس نے دیے ہیں ہیں ہیں وہ تو ہی خوب مارکس کے دلائل دیے یعنی اسلام بھی یہی کہتا ہے اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ اسلام نے کہا کہا تو کہنے لگا یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری مخلوق کی روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ یہ تمہاری اولاد ہے کچھ غریب ہیں اور کچھ امیر ہیں تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ عربی تو انہوں نے نہیں بولی لیکن یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ رب لولا سب کا اللہ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا تو اس نے کہا یہ حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا یہ ہے وہ مساوات جس کے دائی ہمارے والد ہم سب کا باپ آدم علیہ السلام وہ یہی کہتا تھا کہ سارے انسان برابر ہونے چاہیے مساوات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اب اتنی حدیث اپنے مطلب کی تھی کہنے لگے بولے صاحب یہ حدیث تو آئی ہے نا اس کا تو انکار نہیں اب کیا کرتے کہتے کہ نہیں آئی ہے حدیث تو واقعی آئی ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ درجے اس لیے رکھے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے خدمت میں رہیں اور نظام چلتا رہے تو یہاں سے آ کے پھر اس نے الحاظ کی باتیں کی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا تو شب آفریدی چراغ آفریدن پھر شیر پڑے یہ کہ اللہ نے رات بنائی تھی ہم نے چراغ اس کے مقابلے میں بنایا ہے نے فلاں چیز بنائی تھی ہم نے فلاں چیز بنائی ہے تو وہ الہاد کی باتیں لیکن وہ پہنچا کہاں تک اس حد تک کہ اس نے کتاب و سنت کو اچھی طرح پڑھا ہوا تھا اور وہ دلائل وہاں سے لے کے آتا تھا جہاں سے عام آدمی ان دلائل کو نہیں سمجھ پاتا اور بڑے لوگ گمراہ یہ اسلام کی نظریاتی مباحث ہیں اور یہ اسلام کی ابتدائی دور میں تھی یہ متضلہ جو گمراہ ہوئے ہیں خارجی جو گمراہ ہوئے ہیں اور راتری جو بالکل ابتدائی زمانے میں ان میں شدید گمراہی نظریاتی طور پر رہی ہے اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ پڑھ پڑھ کے اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں انہوں نے فلسفے سے اس کی مدد سے اپنے دلائل خود کھڑے تھے اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ان دلائل کو لاتے تھے اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر ہو سکتی ہے حدیث باندھ دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک بات کرتے ہیں وہ باندھ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے اور کتاب اللہ کی تفسیر میں چونکہ میدان واضح ہوتا ہے اس لیے گمراہ لوگ اس میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ تفسیر اپنے مطلب کی کر لیتے ہیں تو یہ گمراہی اسلامیہ میں پھیلی اور موتزلہ نے جان چھڑانے کے لیے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم حدیث کو تواصل کے درجے کی ہو تب مانتے ہیں خبر واحد اور خبر عزیز اور فلاں فلاں انکار ہی کرتے ہیں کیا ان حدیثوں سے کیا ہوتا ہے ہم نہیں مانتے یعنی ایسی حدیث کو مانتے ہیں جس حدیث کے متعلق یہ علم ہو کہ ہر زمانے میں اتنا جمع غفیر اس حدیث کو روایت کرتا رہا ہے کہ سب لوگ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے یہ اسلام کی وہ مباحث ہیں جو انٹلیکچل لیول پہ کی جاتی تھی بہت بڑے لوگ تھے دماغ بڑا تھا علم بڑا تھا پڑھے لکھے بہت تھے اہل سنت میں بھی تھے الحمد للہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں نہیں تھے اگر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو استقامت نہ دی ہوتی اور ان میں کمال نہ دیا ہوتا تو ان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ابو الحسن رحمت اللہ علیہ جو علم کلام میں اشاعرہ کے امام تھے یہ پہلے متضر تھے اور اس غضب کا دماغ تھا کہ محدثین تنگ آ گئے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ خدا بندہ اس آدمی کو ہدایت ملے اور اپنی شہر گزار کی جامع مسجد میں خطیب بھی تھے خطابت کرتے تھے متضرا کے دلال دیتے تھے اس زمانے میں لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے یہ تعصبات اور یہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں اس زمانے میں ایسے نہیں تھا علم کی قدر کرتے تھے یہ زمکشری ہے کشاف والا اس نے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی لکھتا تو قتل ہو جاتا کسی نے کچھ نہیں کہا زمکشری کو جتنے اب پڑھنے والے ہیں اس سے سو کیا ہزار گنا زیادہ اس زمانے میں لوگ پڑھتے ہیں زمکشری اس نے تفصیل لکھی ہے خارزم کا تھا کشاف کے نام سے اس نے تفصیل لکھی ہے اور جب سے اس نے لکھی ہے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کی تفصیل سے دینے نیاز ہو قرآن کی فساحت سے بلاغت سے ان علوم پہ جو بھی بات کرتا ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو منع فرمایا کہ اس کا مطالعہ نہ کیا کرو اور اہل نظر نے یہ دیکھا ہے کہ جہنم میں تھا یہ تھا وہ تھا اس کے باوجود امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں یہ ابھی حال ہی میں کچھ ڈیڑھ ایک صدی پہلے رولمانی ہے ان کو دیکھ لیں ابو سعود رحمت اللہ علیہ حنفی سے ان کو دیکھ لیں الغرض کون ہے جس نے کشاف سے ان کے بعد فائدہ نہیں اٹھایا اور کشاف میں ایسے جملے ہیں کہ اگر کوئی اب وہ جملے لکھے تو قتل کر دیا جائے اس کی دو مثالیں آپ کو دیں اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے سورہ توبہ میں جب انہوں نے منافقین کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت دی کہ مدینہ منورہ میں ٹھہر جاؤ تو اللہ نے فرمایا اللہ اللہ کا لحاظ دن بہت اللہ تعالیٰ کرے کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی یہ محبت کے ساتھ اتاب ہے اتاب کا کیا مطلب ہے اور غضب کا کیا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے نا غضب تو انتقام کا ارادہ غصہ اور اتاب یہ ہے کہ سے محبت ہوتی ہے اس کے باوجود اس کی لغزش پہ اسے تنبو کر دینا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے جیسے باپ بیٹے پہ حساب کرتا ہے کوئی بڑے درجے کا آدمی اپنے سے چھوٹے پہ حساب کرتا ہے محبت ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے اور سمجھانا ہوتا ہے یہ اتاب اور غضب میں فرق ہے اللہ تعالی نے یہودیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے معتوب تھے یعنی اللہ نے ان سے رکاو کیا خدا کو محبت تھی تو ان کی غلطی کا خدا نے کہا ایسے نہیں کرتے اللہ نے کہا ہے مغدوب خدا کو غز خدا کا غضب ہے ان خدا سے ناراض ہے اس لیے سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں نا غیر مغدوب نہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور اس مقدوب کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا تقسیم القرآن میں مودودی صاحب نے معصوب اس کا ترجمہ کیا ہے نا کہ معصوب میں اور مقدوب میں فرق یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں کے اہل علم جو گرفت کرتے رہے نا اور کہتے رہے کہ مولانا نے فلاں فلاں جگہ غلطی کی ہے تو وہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی تعصب تھا انہوں نے بڑے علمی دلائل کی بنیاد پہ کہا کہ مولانا یہ جملہ یہ لفظ کی اس طرح نہیں اس طرح ہے ایسے نہیں ایسے ہے تو یہ جو ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے اپنی کیوں ہی منافقوں کو اجازت دے دی یہ اتاب ہے اللہ کی جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم نے کبھی ایسا عتاب ایسی محبت بھی دیکھی ہے کہ کسی کو اس کی لغزش کی خبر بعد میں دی جائے اور پہلے یہ کہا جائے کہ ہم نے درگزر کیا اور پھر فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تعلق دیکھو پہلے کہا صلی اللہ ہم نے درگزر کیا اس سے اور اس کے بعد کہا کہ لما کیوں آپ نے اجازت دی تھی حالانکہ فکرہ یوں بنتا ہے کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی چلیے ہم نے موت لیکن اللہ نے محبت اور تعلق ایسا ہے کہ پہلے فرمایا کہ فن باہ اللہ نے آپ سے درد کیا پھر فرمایا کا دماذ اس پہ آپ زمکشری کو پڑھیں زمکشری نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہا کہ بے سما کلتا بہت بری بات ہے نبی جو نے کی ہے یہ جملہ اب کوئی لکھتا تو اس کی زندگی اور قتل کا مسئلہ بن جاتا اور دوسرا کئی مقامات ہیں ایک تھوڑا ہی ہے دوسرا وہ مقام ہے جہاں جبریل امین کو انہوں نے دلائل سے افضل قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تھوڑا تھا جبریل زیادہ تھے بڑے تھے سورہ تکویر دیکھ لو وہاں لکھا ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود اہل علم نے برداشت کیا اور اب تک اس کشاف کو قرآن کی جہاں بھی فساد اور بلاوت کی بحث آتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کشاف نے یہ لکھا ہے کشاف نے یہ لکھا ہے کشاف کا اتنا علم تھا یہ زمخشری کا صاحب کشاف کا کہ یہ بیت اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے تھے اور یہ جا کر حج کے موقع پہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے چیز چیز کے کہتا تھا کہ میں معتزلی ہوں اور میرا مذہب وہی ہے جو معتزلہ کا تھا تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو آئے مجھ سے بات کر وہ لوگ نہیں بات کرتے جانتے تھے کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس کے دلائل کتنے لیکن یہ ہوتا رہا تو یہ ایک طرف کی پکچر ہے اللہ تعالیٰ کی آمد میں کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے زمکشری پڑھی پڑھی تھی یا نہیں اچھا کے تمہاری کیا رائے ہے لیکن خدا یہ ضرور پوچھے گا کہ عقیدات کیا ہے تو اس لیے بھائی اتنی انٹلیکچل موبائل میں پڑھ کے آدمی ان فرائض کو ان چیزوں کو بھول جائے جن چیزوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے یہ بہت نقصان کی بات بہت نقصان کی بات ہے یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا جو اس طرح سے ہو جاتا ہے ہے اس لیے اسلام کا جو دوسرا پہلو جس کو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ذکر کرنا خدا کو یاد کرنا علم کا حاصل کرنا نماز روزہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں کوئی انسان اس غرے میں نہ رہے کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا لہذا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے دین کے اس پہلو کے اعتبار سے یہ عرض کرنے کو اس لیے جی چاہا کہ بہت سے لوگ سنتا ہوں کہ دین کی جو تشریح کی جاتی ہے اس اس پر پر بھروسہ کرتے ہیں تمہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اتنی اعلیٰ درجے کے مباحث کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے اس عملی پہلو کو قائم رکھنا ہے زندہ رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ انسان بہت سی کتابوں کے نام جان لے اور اس طرح کے مباحث کو تو اسے کوئی نماز سے چھٹی مل جائے یا روزے سے چھٹی مل جائے دین کا یہ عملی حصہ بھی ضروری اور یہ بہت زیادہ ضروری سب سے پہلی چیز وہ عقیدے کی تشریح ہے کہ انسان کا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کی صفات کے متعلق انسان کو پورے یقین سے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اصل ایمان جس سے تین آئمہ متفق ہیں اب یہ پھر بات چلی جاتی ہے کیا کریں لیکن امام شافعی امام احمد ابن امام مالک احمد اللہ کہتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہے کہ شک ڈالنے والا اس کی تصدیق میں شک نہ ڈال سکے وہ کہتے ہیں اگر کوئی اس سے کم درجے کا ہے تو مومن نہیں ہے وہ کافر ہی ہے یہ ان تین آئمہ کے نزدیک وہ اہل علم بحث کو چھیڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان اس کی حقیقت کیا ہے اگر کوئی شک ڈالنے والا تمہیں شک میں مبتلا کر سکتا ہے تو تم مومن ہو یا نہیں ایمان تقلید سے آیا ہے یا تحقیق سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان تقلید سے ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تھے لہٰذا مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو ہم کہتے ہیں کل تمہیں کوئی کافر دہریہ کیا مل گیا تو تم بھی کافر دہری ہو جاؤ گے تمہارا کوئی ایمان نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے صرف امام غنیفہ اللہ علیہ کے قائل ہیں ہیں کہ وہ کہتے جو آدمی زبان سے اقرار کرے گا ہم اس کو مسلمان کہیں گے ہمیں نہیں پتا اس نے باپ دادا کی تکلیف سے لیا ہے یا خود تحقیق کر کے لیا ہے ہم بھی اس بات کے مکلف نہیں ہیں ہم اسے مومی نہیں کہیں گے ورنہ باقی اہمت ایمان کے بھی قائل نہیں رہے آدمی اپنے ایمان کو اس درجہ اس اعتبار سے کہ یقین کی کیفیت کو پیدا کرے اور یقین کی کیفیت جو اللہ کے ساتھ ہے اس پر اعمال کا وزن اس کا دار و مدار ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اسے پوری نماز میں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پوری خیال پوری نماز میں اسے دھیان ہی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے دونوں کی نماز میں بڑا فرق ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہی تھی اسی لیے وہ تیر لگ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں ہوتا تھا انہیں اس کا اس طرف دھیان نہیں جاتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق تھا لوگوں کی بھی رعایت کرنا ہوتی تھی تو ان کی نماز میں وہ کہتے تھے بچے کی آواز سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کا رونا سن کے کہ اس کی ماں بیچاری نماز توڑنے پہ مجبور نہ ہو جائے فتنے میں نہ پڑ جائے حدیث میں تو اس لیے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور پھر اس کے بعد اللہ کی صفات پر ایمان لانا اللہ کی صفات علم قدرت حیات سما بسر اور کلام تقویم اللہ کی ان ساری صفات کو ماننا یہ ضروری ہے انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کی صفات کو یاد کرے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے کہ اللہ کی ان صفات کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں ذاتی اور ان کا اقرار کرنا ایمان کا حصہ ہے اسی طرح عقیدے میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں اسی طرح عقیدے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ آواز اور حروف سے پاک ہے یہ ساری مباحث ہے لیکن اگر عقیدے میں یہ چیزیں آدمی کو نہیں پتا بڑا خسارا ہو سکتا ہے کسی وقت میں پہنچ کے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے اور کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے خدا نے یقیناً بھیجا تھا اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی نبوت پر ہی ایمان ضروری نہیں اس کے ساتھ ساتھ دو چیزوں پر ایمان اور بھی ضروری ہے ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی تو مسلمان نہیں رہے گا کافر ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ماننا کہ ان کے بعد نبوت نہیں ہے کسی شخص کو اللہ نے نبوت نہیں دی یہ ایمانیات کا حصہ ہے اپنے نبوت کا اقرار ایمان کا حصہ ہے جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے مسلمہ قذاب سے لے کے غلام احمد قادیانی تک اور جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ سب کے سب کافر اور مرتب تھے یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کسی آدمی کو یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے معاذ اللہ یا اس کا اس اس کے کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں نبوت ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسے اپنے ایمان کی خیر منا دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں ہر زمانے میں ہر ایک جگہ پر متفق رہا ہے کسی زمانے میں کسی شخص نے اختلاف ہی نہیں کیا اور اسی طرح نبوت کا دوسرا پہلو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں معصوم اس لیے امامت کا وہ نظریہ جو بعض اہل تشریح کے یہاں کل کا تو ہم نہیں کہتے کل کا اس لیے نہیں کہتے کہ جب آپ بڑی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ امامت کے اس نظریے کے منکر تھے وہ کہتے تھے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ اب کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکلات کو حل کرنے والے تھے خلاصہ اس کا کیا ہے یہ ہے کیا بات بات اتنی سی تھی کہ بڑے بڑے علمی مسائل پیش آتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ فتوا دیں اس پہ کہ کیا چیز ان کا لقب ہو گیا کہ حلال المحافظ بڑی بڑی مشکل گروں کو کھول دینے والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فقیر اور ان جیسا آدمی انہوں نے ایک مرتبہ احساس فرمایا کہ بڑی مشکل بڑی مشکل پیش آ گئی ہے بلا ابا حسن لا ابو الحسن لا ابو حسن اس کے لیے موجود نہیں ہے اس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پہ اعتماد تھا قابل صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتماد تھا حتیٰ کہ انہوں نے ایک فیصلہ یمن میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو علی رضی اللہ عنہ کے حالانکہ وہ اجتہادی فیصلہ تھا ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی چیز موجود نہیں تھی مگر ان کا اجتہاد اس درجے کا تھا کہ نبوت کو سرکار کو علیہ السلام پسند آیا تو ان کو کہتے تھے حمال محافظ مشکل سے مشکل علمی مسئلہ مطلب وہ حل کرتے تھے یہ عربی جب وہاں پہنچی ایران میں تو انہوں نے فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا ٹرانسلیٹ جب کیا تو اس کا مطلب تھا مشکل کشا یعنی علمی اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان کو یہ ان کو یہ کشادن کا مطلب کھولنا یہ حل کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں اور ایران کی سرحد سے ہی یہ لفظ ٹپک کے ادھر سے کراس کر کے ہجرت کر کے پاکستان ہندوستان آیا تو یہاں مشکل کچھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر میں جو مشکل کام ہے ان کو مولا علی رضی اللہ حل کرتے ہیں مثلا بارش نہیں ہو رہی اولاد نہیں مل رہی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ حل کر دیتے ہیں کہاں سے لفظ چلا کس معنی میں چلا کس معنی میں آ کے اس کی کیا تعریف ہو گئی اور پچھلی کتابوں کو تو ذکر ہی کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو کچھ اہل نشی حضرات کے پڑھے لکھے ہیں ان میں سرگودا میں مولانا ہیں ان کے ڈھکو صاحب کیا نام غلام حسین غلام حسین ڈھکو صاحب ہم ان سے ملنے گئے کچھ کتابوں کا پوچھنا تھا پچھلے برس کی بات ہے کہ یہ یہ کتابیں کہاں دستیاب ہیں انہوں نے بتایا ایران میں مل جائیں گی تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے کہا باتوں میں بات آئی امامت کے مسئلے پہ انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی اور تقدیر کے مسائل حل کر لیتے ہیں اور مشکل کشا ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم تو مشکل کشا اسی معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں ایران میں کہتے تھے جس زمانے میں عرب میں کہتے تھے پھر انہیں غالباً یہ بحث یاد رہی تو انہوں نے اگلے مہینے اپنا محاسن اسلام ایک نام سے ان کا رسالہ نکلتا ہے اس میں چھاپ بھی دی یہی بات کہ ائمہ کے متعلق اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ انسان کے مشکل مسائل حیات کو حل کر دیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے ائمہ کا مقام اتنا تھا کہ بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل کرتے تھے اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے نا یہ کفر کی کفر تو بہت بڑی چیز ہے یہ صرف کی بات بھی نہیں ہے ائمہ کا مقام تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے حضرت حسن تھے حسین تھے جعفر صادق تھے امام باقر تھے جعفر صادق تھے اور اس کے بعد موسا حضرت زین العابدین تھے پھر اس کے بعد یہ زین العابدین رحمۃ اللہ کے اولاد آگے امام باقر ان کے اولاد جعفر صادق ان کے بیٹے موسا قاسم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ بڑے اپنے زمانے کے اہل علم اور اہل تقوا لوگوں میں سے تھے یہ ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن عقیدے میں اگر کوئی آدمی یہ بات شامل کر لے کہ ہمارے ائمہ کو ہر ہفتے وہ معراج ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار ہوئی تھی اور ہمارے امام وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں وہ اولاد تقسیم کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ خدا نے اپنے سارے اختیارات انہیں دے دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نظریات جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے گمراہی پہ مشتمل ہیں اس لیے نبوت کے ساتھ ساتھ اس کی اوساف میں ختم نبوت اور امامت کا یہ جو باطل نظریہ ہے اس کا رد ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فاحلہ لکھتے ہیں کہ وہ وری احمد اللہ دین ان اسلام مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے اس دین کے علاوہ باطل جو باقی جو باطل ادیان ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرے اسی طرح تقدیر ہے تقدیر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صف ہے اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم انہیں ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے وہ اللہ ہی کیا ہے جو انسانوں کی عقل میں آ جائے اور وہ عقل ہی کیا ہے جو خدا تک نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سو فیصد کسی انسان کی عقل میں آ جائیں ایسے نہیں ہوتا تقدیر اللہ کی صفات میں سے اسی لیے یہ تقدیر ایسا بے مسئلہ ہے کہ بہت سے اہل نظر و علم نے کہا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوں کو کھلے گا وہ تقدیر کا مسئلہ ہے مت بولے اللہ کی صفات کو ایک حد تک ہی ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہمارا دماغ ایسا نہیں اور اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی ایک بچہ پانچویں چھٹی میں پڑھتا ہے ایم ایس سی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی بات کو اس کو سمجھانے کی ہزار مرتبہ بھی کوشش کرے بچے کی عقل ہی اتنی ہے بھائی اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ سکتا وہ جب اس مقام پر پہنچے گا تو خود ہی سمجھ جائے گا یہی چیز ہے اسی طرح آخرت ہے قبر کا عذاب ہے قبر کا عذاب اس کو ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے صرف بات یہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ایمانیات میں سے ہے فقہا میں تصریحات مل جائیں گی کہ قبر کا عذاب اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ اتنی احادیث کو انکار کرنا کفر ہے آج کل جو فتنے چل پڑے ہیں ان میں سے ایک قبر کے عذاب کا انکار ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی مگر اتنی احادیث آئی ہیں اتنی احادیث آئی ہیں کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا سیدنا مسیح علیہ کا آسمان پہ اٹھایا جانا اور پھر ان کا قرب قیامت میں واپس آنا یہ ایمان کا حصہ ہے بہت سے لوگ اب آپ کو ملیں گے جو مسیح علیہ سلط والسلام کی زندگی کے واپس آنے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہیں مانتے بڑا خطرہ ہے یہ بڑا خطرہ ہے کفر کا بار بار بار بار حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ آئیں گے اتنی احادیث کے انکار کہ کوئی معمولی بات نہیں ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے لکھ کے انکار کیا ہے سنی سنائی باتیں تو ایک طرف نہیں جن نے لکھ کر انکار کیا ہے ان میں محبید الدین خان صاحب خان صاحب کا رسالہ آیا وہ الرسالہ کے نام سے لکھتے ہیں تو خان صاحب نے اپنے سفر نامے میں امریکہ کے ہمارا بھی ذکر کیا ہے اور جو ملاقات ہماری ان سے وہاں ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے تو امریکہ میں بھی, دوست ہیں جانتے ہیں ہماری ان کی ملاقات جو بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ نصیح علیہ صلاح السلام کا انتقال ہو گیا اپنے وقت میں اور دوبارہ نہیں آئی پھر نے فون کیا تو خوشی سے انہوں نے جواب دیا پھر نے پوچھا کہ جناب والا یہ آپ نے لکھا ہے واقعی ایسے ہم کہاں میرا یہ بڑی خطرے کی بات ہے اور لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس لیے یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں بھائی کہ اگر کسی کو دین کی شرح پہ ان چیزوں پہ اعتبار ہے جو یہاں سے بات سنتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس گمراہی کے عقیدے سے خدا بچائے ہر اس انسان کو جس انسان نے بھی ہاں، یہاں سے کوئی دین کے متعلق ہدایت حاصل کرنی ہے کب باطل عقیدہ ہے اور دوسرے شخص جنہوں نے لکھ کر اس بات کا انکار کیا ہے صاحب صاحب نے اس پہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ علیہ نے آنا ہے بس اپنے زمانے میں انتقال کر کے بہت خطرناک چیز ان دونوں پہ تو علماء جانے جو فتوا دینے والے ہیں وہ جانے لیکن اس سے ہٹ کے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یقین سے جانو فکہ نے اسے کفر کے بعد میں لکھا وہ اسے کفر کا جملہ قرار دیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مسلسل جو دجال کا ذکر کیا ہے مسلسل حضرت ماضی کا ذکر کیا ہے مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آدمی کا ذکر کیا ہے یہ ساری احادیث آخر کس کھاتے اور شمار میں جائیں گی اس لیے برات کا اظہار کرنا چاہیے اس قسم کے عقیدے سے کہ بھائی ہماری سمجھ میں آئے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور ہم تک صحیح صنعت سے یہ چیز پہنچی اتنے اتنے بڑے تعداد میں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ تیس چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو عام طور پہ کتابوں میں مل جاتے ہیں یہ سب تیس چالیس جھوٹی بولتے رہے اور امت اب تک ہر صدی میں جو مانتی آئی ہے یہ ایسے ہی نہیں تھا اس لیے یہ عقائد کا باب ہے عقائد کے باب کے بعد انسان کو اپنی عملی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ میں اسلام کے لیے کیا کرتا ہوں اور عملی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے سب سے اہم چیز نماز ہے نماز کے مسائل کو سیکھنا چاہیے نماز کے مسائل کو علم کے ساتھ سیکھنا چاہیے پتا ہونا چاہیے نماز میں کتنے فرائض ہیں صورتیں کتنی ہیں سنن کتنی ہیں اور جس حد تک ہو سکے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے لوگوں نے سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چھوڑ دی بالکل چھوڑ دی آپ ہمیں معاف کیجیے اور اور اور اور نہ نہ غصے کا اظہار آپ کیجیے گا چاہے آپ کو آئے بھی اب ہماری مساجد میں سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی نہیں پڑھتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کراط کرتے تھے کتنی مثالیں اس کی چاہیے ہم ایک مثال آپ کو دیں فجر اور زہر کی کراط حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوتی اور فجر میں صورتیں پڑھتے تھے سورہ گجرات سے لے کے سورہ بروج تک سورہ بروج کو بعض راتیں مانا ہے بعض نے نہیں مانا اب کہیں دیکھو جہاں فجر کی نماز ہوتی ہے کون پڑھتا ہے پوری سورت دو آیتیں ادھر سے پڑھ لیں دو آیتیں ادھر سے پڑھ لیں مقتدی بھی ایسے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھائے تو بیچارے کی شامت اور وہ بھی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے جلدی جان چھڑاؤ اس نے اپنی مقتدیوں کو اس بات کا عادی ہی نہیں کیا کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے مگر نہ بھائی بیس سال ہو گئے پندرہ سال دس سال امام بنے ہوئے تمہیں ہو گئے آپ اپنے مقتدیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ دیکھو نماز یقیناً دو تین منٹ لمبی ہوتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے زہر کی اور فجر کی قرآد برابر ہوتی تھی زہر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے فجر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے زہر میں تو پھر آرام سے پڑھتے ہیں خاموشی سے اس سے ممکن ہے وہ سنت کے مطابق پڑھتے ہوں گے فجر تو بالکل فارغ اثر اور عشاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے اثر کی نماز میں سورہ تارک اور سورہ تارک کے بعد جو آگے ہیں سورہ گروج سے آگے کی جو صورتیں یہ پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ گروج پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ طارق پڑھتے تھے لوگ نہیں پڑھتے اس لیے یہ فکا کیا مسئلہ دیکھنا کہا کہتے ہیں کہ صورتوں کو پورا نہ پڑھنا اور دو آیتیں ادھر سے دو آیتیں ادھر سے اس کو عادت بنا لینا اس سے نماز مکرو ہوتی ہے کہ کہیں جا کر کہو تو تمہیں پتا چلے مغرب کی نماز وہ الذین کفروا ہے بینا سے لے کر آخر قرآن کا یہ دو صورتیں پڑھنی ہیں مغرب تو عصر اور عشاء زہر اور فجر اور مغرب یہ تین کی راتیں سب سب ایسے ہی ہیں نہیں لوگ اس پہ عمل کرتے چھوڑو جو کچھ بھی کرتے آپ اپنے طور پہ کیجیے آپ یہاں آتے ہیں آپ کی مہربانی آپ دین کے اس مسئلے کو سیکھیے کوشش کیجیے کہ آپ تیسواں پارا یاد کر لیں سب سے اچھا تو یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کے قرآن کے آخر تک یہ تین جتنے پارے بنتے ہیں اپنے بچوں کو یاد کرائیے خود یاد کر لیجئے تاکہ آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں بھائی دیکھو بستر بھی چھوڑا وضو بھی کیا سردی گرمی میں نماز بھی پڑھی اور سنت کے خلاف پڑھی تو جھک ماری کیا کیا اتنی قربانی جو دینی ہے پیدل بھی چلنا ہے دھوپ اور سردی میں مسجد بھی آنا ہے اور بعض اوقات اپنی طبیعت پہ جبر بھی کرنا ہے تو نماز پڑھو سنت کے مطابق وہ کہا کہتے ہیں کہ دو رقطوں میں دو صورتوں کی آخری حصے کو جمع کرنا مکرو ہے نماز مکرو ہوتی ہے شامی میں لکھا ہے یہ مسئلہ اور بہت جگہوں پہ لکھا ہے اور یہاں امام نماز پڑھائیں گے مغرب کی ایک رکعت میں کسی صورت کی آخری دو تین آئے دوسری رکعت میں دوسری کسی صورت کی دو تین آخری آتے ہیں سب کی نماز مکرو اور کسی کو بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا نیا مسئلہ ہے بھائی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ علم آپ کا نیا مسئلہ تو پرانا ہی ہے کتابوں میں لکھا ہے نہیں مانتے چھوڑو کوئی مانے نہ مانے بھائی نماز کو درست کرو اپنی نمازیں ٹھیک کرو اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو بعد کی بات ہے نا پہلے فقہ میں تو قابل قبول ہو کوئی مفتی تو کہے کہ بھئی نماز سنت کے مطابق ہے اللہ کے ہاں قبولیت تو پھر بعد کی بات ہے خدا کتنی رکھتا ہے ایسے نہ ہو کہ آدمی جائے اور پھر وہ حال ہو جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پانچ نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں اور اللہ نے کہا کہ جس انسان نے اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تبرانی کی روایت میں آتا ہے تو میری مرضی ہے میں اسے قبول کروں اور میری مرضی ہے کہ میں اسے عذاب دے دوں تو پڑھے بھی نہیں بھی عذاب ہو جائے کیا فائدہ اس اس لیے جو پانچ وقت عبادت کرنی ہے کو تو پورا پورا کرے کرے کے بعد صحیح کھڑا ہونا دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے اس طرح بیٹھنا کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں یہ واجب ہے اور واجب کا حکم کیا ہے واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو نماز ٹوٹ گئی اور اگر غلطی ہو گئی تو آخر سجدہ صاف کرے یہ واجب چیزیں ہیں نہیں کرتے رقو سے ہی سجدے میں چلے گئے چھٹی ہوئی یہ دیکھنا ہو تو کبھی پشاور میں جاؤ پھر اندازہ ہوگا کہ رقو سے اٹھتے ہی اور سجدے میں چلے جاتے ہیں کوئی نہیں بتاتا کہ خان صاحب ایسے نماز نہیں ہوتی یہ واجب کا تھا کیا کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے ہی نہیں مشکل سے ہاتھ کے ہتھیلی کا آخری حصہ کلائی یہ گھٹنوں کو چھوتی ہے اور پھر دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے یہ واجب کا ترک ہے نماز ہی نہیں ہوتی اللہ کے بندوں اور یہ اس نماز پہ خوش ہے ہوئی باطل ہو گئی نماز ٹوٹ جان بوجھ کے کیا نا اور اگر غلطی ہو گئی تھی تو پھر پھر اس سجدہ احساس تھا وہ کیا ایک اور مسئلہ آپ کو بتائیں اسے غور سے سنیے نماز کے متعلق لوگوں کا اتنا اتنا غفلت کا عالم ہے کہ نے لکھا ہے کوئی آدمی نماز میں آیا اس کی کوئی دقت رہتی تھی ایک دو تین جتنی بھی رہتی تھی بہرحال اس سے نماز بھی اپنی پوری کرنی ہے نا اٹھ کے سلام کے بعد اٹھے گا نا امام کو سجدہ صاحب کی ضرورت پیش آ گئی یہ مقتدی اس غلطی میں شریک تھا نہیں تھا کچھ بھی تھا اس سے بحث نہیں ہے شرط صرف اتنی ہے کہ اتنے بھی اس کے نماز پوری کرنی ہے امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا اور اتنے بھی سلام پھیر دیا حالانکہ اس سے پتا ہے کہ اتنے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے ایک دو رکتے رہتی ہیں اتنے بھی اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی غلطی سے پھیرے تو بھی نماز ٹوٹے گی جان بوجھ کے پھیرے تو بھی نماز ٹوٹے گی کہا کہتے ہیں اس کو صرف دو سجدوں میں امام کے ساتھ سجدے کرنے سے اس کو سلام نہیں پھیرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے ذمے بھی نماز باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے پھیر دیا سلام اور مسئلے سے واقفیت دیکھی مسئلہ نہیں جانتا تھا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے اسے قانون پڑھنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کس ذمہ داری مسئلے کا علم نہیں تھا تو بھی نماز نہیں اور علم تھا پھر جان بوجھ کے پھیر دیا پھر دوسری صورتوں کے پھر بھی نماز ٹوٹ گئی اور علم تھا اور غلطی سے پھیر دیا تو سجا احساس کر یہ فا نے لکھا ہے ہمارے امام جب صاف کرتے ہیں تو کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کے ذمے ایک دو رکتیں رہتی ہوتی ہیں سفوں کی سفیں اور یہ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر سجدہ صاحب میں بھی شریک ہوتے ہیں الگ جنہیں سلام نہیں پھیرنا تھا دو سجدوں میں شریک ہوتے ہیں یہ نماز کا مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ آپ کو بتائیں کام آتی ہیں چیزیں کہا نے لکھا ہے نماز نہیں ہوئی کسی مسجد میں امام نے سلام دے لوگوں نے کہا جی حضرت نماز نہیں ہوئی ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی دوبارہ امام کو نماز پڑھانی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں پوچھو نماز کیوں نہیں ہوئی اگر فرض رہ گیا تو پھر تو جو بھی آئے وہ اس نماز میں شرکت کر دے اس کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ فرض رہ گیا نا امام کا مقتدیوں کا انہوں نے دوسری نماز شروع کی چار آدمی محلے کے اور آگے پیچھے کھڑے ہو گئے ہو گئی نماز وہ کہتے ہیں اگر واجب رہ گیا تھا تو واجب کے ترک پہ دوسری جماعت جو ہو رہی ہے یہ اصل نماز نہیں ہے بلکہ وہ جو پچھلی نماز ہے اسی کو پورا کرنا ہے انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنا ہے فرض رہ گیا تھا تو نماز ہی نہیں نہ ہوئی اس لیے دوبارہ نماز پڑھی پھر واجب رہ گیا تھا تو پچھلی نماز کا جو کمی رہ گئی ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ جماعت ہے کہتے ہیں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے اور جو بھی آئے وہ بتائے کہ بھائی یہ جو جماعت اور کیا اس میں شریک نہ ہونا کیونکہ آپ کا تو کوئی واجب نہیں نہ رہا تو اگر آپ شریک ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو اپنی کمی پوری کر رہے ہیں آپ کس چیز کی کمی پوری کر رہے ہیں یہ نماز کے مسائل ہیں اتنا اتنا لوگوں کو ان چیزوں کا احساس اور خیال تھا اب تو وہ, وہ نسلیں ہی تبدیل ہو گئی ہیں یہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے مناظر تھے مولانا ثناء اللہ صاحب امرت خلی رحمۃ اللہ اور بڑے کامیاب مناظر تھے انہی کو چیلنج کیا تھا غلام قادیانی نے اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے نا وہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا انہوں نے بھی کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا تو مرزا غلام قادیانی انیس سو آٹھ میں مر گیا اور مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پاکستان آگے اور اڑتالیس انچاس میں گجرا والا میں انتقال ہوا تو بڑے زبردست مناظر تھے پڑھے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے تھے لیکن حدیث کا غلبہ ہو گیا تھا تو اس لیے وہ غیر مقلد ہو گئے لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ لکھی ہے اس میں قاری صاحب نے لکھا ہے کہ جب بھی مجھ سے ملتے تھے اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتے تھے کہ میرا ماتھا چنتے تھے مجھے گلے سے لگاتے تھے اور بعض اوقات رو پڑتے تھے محبت تھی نا بزم قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ان کے بیٹے حافظ احمد صاحب کی ان کے بیٹے آگے قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اتنا ادب اور احترام غیر مقلف ہونے کے باوجود کے علماء کا کرتے تھے پتہ تھا کہ اس طرح دستگاہ میں پڑا ہے یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں اتنا ادب اور احترام تھا دلی میں مناظرہ ہونے لگا تو ایک غیر مقلد تھے ایک تھے مناظرہ کسی بات شروع ہو گیا تو مولوی صاحب نے کہہ دیا جو غیر مقلد حدیث نے کہا کہ حضرت میں اتنا بتا دوں کہ میں نماز کے سارے مسائل جانتا ہوں بس اس پہ اوٹ آدمی کو نماز کے سارے مسائل پتا ہے نا وہ اتنا زیادہ صاحب علم ہے کہ میں صاحب آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا میرا علم اتنا نہیں ہے جتنا علم عملی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے اسی طرح عملی زندگی میں ہمارے زمانے میں یہ جو شروع ہو گیا ہے نا ہر سال رمضان میں عمرے پہ چلے جانا ہر سال حج پہ چلے جانا یہ روش کچھ مناسب نہیں روکنا چاہیے نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور خدا اپنی پناہ میں رکھے اس کے گھر سے روکنے کی بات نہیں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں یہ جو دو دو لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں نا حج اور عمرے پہ چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے اللہ کے بندو اس پانچ لاکھ سے کوئی ڈھنگ کا نظام تعلیم رکھ سکتا کوئی ایسا نظام تعلیم ایسے اسکول بناؤ جس میں ہماری آئندہ نسلیں پڑھیں ہماری نسلیں ساری کی ساری کافروں کے نظام تعلیم میں جا کر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ کوئی کس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دین پہ بھی قائم ہے یا نہیں یہ جو دس دس لاکھ روپے عمرے اور حج پہ خرچ کراتے ہیں ہر سال اس سے کہیں زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مدارس میں بچے کتابیں نہیں پڑھ سکتے مدارس میں بچے اس مہنگائی کی وجہ سے ڈھنگ سے ان کی تربیت نہیں ہو سکتی ان تعلیمی اداروں کو چلو یہ دس دس لاکھ روپے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہمارے محلوں میں اور ہمارے خاندانوں میں لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جن کے نکاح نہیں ہو سکتے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں باہر خرابی پھیل رہی ہے جب بھی کسی جائز کام کو کام کے طریقے دشوار ہوں گے ناجائز کاموں کے راستے خود بخود کھلیں گے انسان کی فطرت سے کون لڑ سکتا ہے اس کو کوئی نیکی ہی نظر نہیں آتی کہ دو لاکھ میں اگر محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ اس عمرے اور نقلی سے کہیں بڑے ثواب کی بات ہے اس پہ غور کرنا چاہیے آپ مت کیجیے اور کوئی کرتا ہے کرے آپ اگر دین کی استشری پہ اعتبار کرتے ہیں مت کیجیے یہ اب کی بات نہیں یہ انار الفائق میں اور حنفی نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو دیکھو یہ بارہویں صدی تیرہویں صدی ہجری میں حنفی فو کہا لکھتے ہیں کہ نفل حج کے لیے ہمارے زمانے میں نہ چاہے بلکہ اس پیسے کو اپنے ہاں کے غربا پہ خرچ کرے کیونکہ امت کی سروت اور پیسہ اب لوگوں میں اتنا نہیں رہا جتنا آج سے پہلے ہوتا تھا کہ آج سے دو سو سال پہلے لکھتے تھے اب لوگ نہیں سوچتے کتنے ہی علاقے ایسے ہیں اب غور فرمائیں جہاں لڑکیوں کے لیے بس سروس نہیں ہے اور وہ مردانہ بسوں میں سفر کرتی ہیں اور پھر جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ خیال نہیں کرتا کہ جو پانچ لاکھ نقلی حج پہ چار آدمیوں نے خرچ کرنے ہیں اور رمضان میں جانا ہے ہم اللہ کے لیے ایک بس ہی چلا دیں کہ صرف بچیاں اس میں بیٹھ کے اپنے کالج اپنے آفس چلی جایا کریں مردوں کے ساتھ نہ جائیں یہ کوئی تھوڑی نیکی لیکن اسے نیکی کوئی سمجھتے ہی کتنے اہل علم ایسے ہیں علماء ہیں جن کی صلاحیتوں سے ہم سب واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے اللہ نے انعام کیا ہے ان میں استعداد ہے اور استعداد اس بات کی محتاج ہے کہ ان کے کتب خانے استعداد اس بات کی محتاج ہے کہ اپنے ضرور کے لیے ان کے پاس اگر لائبریریز ہوں ان کے پاس اگر گاڑی ہو ان کے پاس آنے جانے کی سہولت ہو شاید سے دس بیس پندرہ میل کے جا کے وہ آزادی سے آرام سے کام کر سکیں کیوں عالم اسلام میں کتابیں نہیں لکھی جا سکتی کیوں وہ نئی ریسرچ نہیں کر سکتے ہر سال نئے سے نئے موضوع پہ وہ کتاب لکھ کے آپ کو پیش کرے کہ جناب اس کو پڑھیے اس کو پڑھیے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے اس کے بچوں کا مسئلہ ہے یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں حج اور عمرے سے کہیں زیادہ یہ نیکی کی چیزیں افراد تیار نہیں ہو رہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت میں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا علم اور سرمایہ جمع نہیں ہوگا آپ کبھی یورپ کے اٹھنے پہ غور کریں اس تاریخ کو پڑھیں وہاں جو پیسے والے لوگ تھے نا وہ پیسہ اور علم جمع ہو گیا کوئی سائنٹسٹ اب بھی اپنی چیز پیش کرتا تھا سرمایہ دار برادری کو کہتا جی یہ لیں یہ چیز میں نے ایجاد کی ہے سرمایہ دار اس چیز کو خرید لیتا تھا اتنے مہنگے داموں خرید لیتا تھا کہ وہ ایک چیز کی ایجاد پہ پوری زندگی کے لیے بے نیاز ہو جاتا تھا یہ کچھ کچھ اربوں میں شعور آیا ان کے ہاں بعض لوگ میں نے دیکھے سمجھدار کہ کوئی طالب علم کوئی پرانا نسخہ کوئی کتاب لے جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب اس پہ تحقیق کروں گا دو سال میں یہ کتاب تیار ہو جائے گی دو سال کے لیے اگریمنٹ کر لیں وہ کہتا ہے کتنا خرچہ ہے تمہارا بچوں کا کتنا خرچہ ہے فیس کتنی ہے شادی شدہ ہو نہیں ہو کہاں رہو گے ایسٹیمیٹ کر کے تو کہتا ہے اچھا بیٹے اس کتاب پہ دو لاکھ خرچ آئے گا یہ دو لاکھ میں آپ کے بینک میں ڈلوا دیتا ہوں سال بعد سال بعد بچہ کتاب دے دیتا ہے وہ اس کتاب کو کیا کرتا ہے خرید لیتا ہے خرید کے بیروت میں بات کرتا ہے شام میں دمشق میں بات کرتا ہے کہتا ہے یہ میرے پاس ایک نسخہ ہے ساتویں آٹھویں دسویں صدی کی کتاب ہے اس پہ پوری تحقیق ہو گئی ہے تم اسے چھاپو مارکیٹ میں بیچو رائٹی مجھے نہ دینا مجھے لم تم سودا کر لو اس بچے کو دو لاکھ دیے تھے وہ ناشر کو دکاندار کو چار لاکھ میں فروخت کر دیتا ہے وہ اب چھاپ رہا ہے سال سے دس سال بیس سال ساٹھ سال چھاپ کے رائٹی بھی اس کی سب کچھ اس کا یہ ایک سسٹم بربوں میں چلا ہے کچھ عرصے سے للہ یہ چیز لیکن عمومی طور پر امت میں جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا بڑے دکھ کی بات بڑے افسوس کی بات کیا کرے اور انہیں حج اور عمرے سے پر سکتے ہیں اور اس پہ بھی فخر اور پھر لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کون سی ایسی بات ہے اس لیے کہ حقیقی زندگی کے مسائل کی انہیں خبر نہیں ہے کہ حقیقی زندگی کے مسائل کیا حقیقت میں زندگی کہاں کتنے میڈیکل کالج ہیں پاکستان میں اور اب تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایسے ایسے ایسے والدین ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کو ایسی کالج میں داخلہ ملے جہاں صرف تو ہم وہاں جائیں کو ایجوکیشن اب تک اپنی جڑیں ایسی نہیں پکڑ سکا جیسی پکڑ لینی چاہیے تھی پچھلے بیس تیس سال سے کوئی ایجوکیشن نہیں چل رہی ہے نا اس کے باوجود بچیاں خود باشعور ہیں کہتی ہیں ایسے کالج میں چلی جائیں جہاں ہمیں الگ تعلیم مل جائے کتنے کالج ہیں کتنی یونیورسٹیز ہیں کتنے میڈیکل کالج ہیں کچھ بھی نہیں نام ہونے کے برابر آبادی کے تناسب سے اور بات کیا ہے کسی شہر میں پندرہ بیس تیس سرمایہ دار مل جائیں کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے کوئی مسئلہ نہیں جن کی زکاتیں دس دس کروڑ روپے ہیں جن کی زکاتیں پچاس پچاس کروڑ روپے ہیں ان سے بھی پوچھو اگر جا کے کہو کہ جی حج گاہ جی لے جاؤ ٹکٹ ان سے کہو جی بچی کی شادی ہاں جی بڑے بڑی نیکی کا کام ہے ہم سے کرا لو مسجد ہم سے بنوا لو ٹائلیں لگانا ہاں جی اور جب انہیں کہو کہ یار کچھ خدا کا خوف کرو اس جمرے کی بجائے پیسہ اپنا زکات کے علاوہ ادھر خرچ کر دو کوئی زمین کا ٹکڑا خرید دو کوئی بچیوں کے لیے اچھا تعلیمی ادارہ بنا دو کوئی ان کے لیے لائبریری اس کی سمجھ میں ہی بات نہیں آتی یہ سب زوال کی باتیں تو امال میں پیسے کے متعلق آدمی سوچے کہ مجھے نیکی میں کہاں خرچ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے پیسے کو ایسے سر کر لنگر کھل گیا کئی لوگ اب پنڈی میں آپ کو مل جائیں گے لنگر سرمایہ داروں نے کھولے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا بلا شبہ نہیں کی لیکن جس لنگر پہ وہ سال میں ایک کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے اگر پانچ سال اس پانچ کروڑ کو بچا کے وہ کہتا ہے کہ ایک اپنے علاقے میں لائبریری بناؤ یہ پانچ کروڑ روپیہ جہاں ایک پرائمری اسکول کھول دو جس میں بچوں کے لیے مناسب نصاب تعلیم رکھ دو یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بہت بڑی نیکی چیز کھانا کھلانے سے مگر سمجھائے کون اور سمجھا دے تو سمجھ میں کہاں سے آئے اسی طرح دین کے عملی حصے میں جو کام کرنے کا ہے عمر بھر کا بھائی وہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آدمی جی سکتا ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے نا تو اسے چاہیے اپنے شب و روز پہ غور کرے یا تو مطالعہ کرے اور یا اللہ کو یاد کرے علم اور ذکر ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے علم کے ذرائع ہیں علم کا ذریعہ ہے کہ پڑھے کسی کی نگرانی میں پڑھے علم کا ذریعہ ہے کہ جن لوگوں کا مستند علم ہے ان کی مجالس میں جائے اب تو الحمد للہ آسان ہو گیا کیسے مل جاتی ہیں سی ڈیز مل جاتی ہیں انٹرنیٹ پہ سننے مل جاتا ہے علم کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرے اگر کوئی آدمی علم کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھے اور ذکر بھی نہ کرے تو پھر یہ ہی کیوں زندہ ہی کیوں رہے ہم حیران ہیں پھر بھی وہ زندہ ہے سبحان اللہ اتنا اس زمین کا بوجھ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے مر جائے پھر تو ان دو میں سے ایک رکھ کے اور دونوں کو جمع کر لے تو پھر تو نہیں کیا یہ کام ہے کرنے علم حاصل کر جستجو ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کر کوئی وقت تھا یہ حال تھا کہ سلطان تغلق جو تھا ہدایہ کی زبانی یاد تھی چاروں جلدیں ہدایہ کی زبانی یاد تھی اور اس نے حکم کیا اور اس نے کہا کہ میری رعایا میں کوئی ایسا فرد نہیں ملنا چاہیے جس کو نماز کے فرائض اور سنتوں کا علم نہ اور اگر یہ مجھے پتا چل گیا اور میں نے پوچھ لیا اسے نہ آتا ہوا تو پھر اس علاقے کے تھانے دار کو یہ سزا دی جائے گی ابن کہتا ہے میں نے دلی میں دیکھا لوگ پولیس والے پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں جس کو نہیں آتے تھے بٹھا کر یاد کراتے تھے کہ نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں اتنی سنتیں ہوتی ہیں اس کو یاد کرو نہیں تو بادشاہ وقت ہمیں پوچھ لے تو غلط کہتا تھا جو آدمی جس میدان میں کام کر رہا ہے اسے اس کے شرعی مسائل کو پتہ ہونا چاہیے بادشاہ تھا نا یہ حالت ہو گئی کہ ایک روپے میں چالیس من گندم مل جاتی اس زمانے کے ایک روپے میں اور اتنی گندم اتنے اتنا کچھ پیدا ہو گیا کہ کہنے لگا ان, ان اجناس کو سمندر میں پھینکو اب تو کسی کے پاس توڑ ہی نہیں رہا اور لوگ کہتے آپ خریدیں کیا اور بیچیں کیا یہ تو اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ایک دو برس نہیں چالیس سال اس نے حکومت کی اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا اس لیے پڑھیے علم حاصل کیجیے بڑے ذرائع اس ہیں نئی سے نئی چیز پتا چلتی ہے انسان کا دماغ کھلتا ہے پتا چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آج جن چیزوں پہ لڑ رہا ہے نا اور کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا ہوا ہے جب علم میں غصہ آتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ تو مسئلہ پہلے بھی تھا اس زمانے میں تو لوگ نہیں لڑے جب علم زیادہ گہرا ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہم جن اختلافات کو ختم کرنے پہ دلو میں نہیں ہو سکتے کیا یہ اختلافات باقی رہیں گے اللہ نے خود کہا ابل زالی کا خلق اور ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تو خدا نے خود پیدا جس کے لیے کیا تم کس چکر میں ہو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی علم سکھاتا ہے کہ باطل اور حق کی کشمکش قائم رہے گی اور مجھے باطل کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بس ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کو اپنے ہی نظریے سے لے نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دین ایک ہو جائے نہ اس ایکسٹریم پہ جائے کہ سارے دین ہیں ایک ہے اور نہ اس پہ جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی دین رہنا ہی نہیں دونوں کے درمیان کی بات ہے کہ ہم تھکتے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں باطل پہ اگر وہ اس پر دلائل دیں گے ہم بھی دلائل دیں گے لیکن عزت احترام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ایک دوسرے کا قتل خون یہ یہ باتیں کوئی کوئی کوئی طے نہیں اگر کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پہ قتل کے قابل ہوتا اگر کافر کا جرم صرف یہ ہوتا کہ چونکہ وہ کافر ہے لہذا قتل کر دینا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاد پہ بھیجنے والوں کو یہ نہ فرماتے کہ کچھ لوگ تمہیں مل جائیں گے جو اپنی عبادت میں مصروف ہیں تم سے نہیں لڑیں گے انہیں قتل نہ کرنا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا یہ ہر عزیز کی کتاب میں آتی ہے نا ہدایات کیوں وہ کافر نہیں تھے یہ فرما دیا کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں انہیں نہ توڑنا وہ ان کی اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے شرک اور کفری تو کر رہے تھے منع فرما دیا کہ نہ انہیں کچھ نہیں کہنا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جہاد کیا ان سے جو اسلام کو پھیلنے میں رکاوٹ بن رہے میں کفر کی بنیاد پر اگر کافروں کا قتل ہوتا تو یہ مخلوط معاشرے کیوں قائم رہتے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں عیسائی اور یہودی آگے ان سے نہیں ملتے تھے سوچے نا آدمی کبھی امام یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب و فراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس سے کہا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا حل یہی ہے ہم آپ کو انصاف دیں گے اسی لیے حنفی فکار اس بات کے قائل ہیں کہ بیت اللہ میں کافر جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں حج اور عمرے میں یا اس کے علاوہ ہم کبھی کسی کافر کو منائیں ہاں ایک ہی صورت ہے وہ طاقت کے ذریعے داخل ہونا چاہیں بیت اللہ کو مٹانا چاہیں مسجد نبوی کو گرانا چاہیں پھر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے ورنہ کافر وہاں بھی جا سکتا ہے وہاں بھی جا سکتا ہے نفیوں کا مسئلہ یہ ہے اور یہ ہوا ہے کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پر قتل کیے جانے کے قابل ہوتا تو یہ جتنے لوگ مصر میں تھے ایران میں تھے خود ہندوستان میں ہندو تھے ان کو کسی نے رہنے کیوں دیا آخر پہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں پہ ٹیکس عائد کیا تھا جس گیا کس دن بات آئی اللہ میں ہم سے رد کریں گے کیا مسئلہ تھا لیکن قتل نہیں کیا کسی کو بھی نہیں کیا سیدنا عمر رضی اللہ نے عیسائیوں سے معاہدے کیے قتل نہیں کیا تو کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پہ اس کا خون جائز نہیں ہوتا یہ ساری کی کتابوں صاحب ہدایہ نے بحث کی اس کی شروع میں دیکھنا دیکھ لینا چاہیے تو اس لیے جتنے بھی گمراہ ہیں ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے بھی رہنا ہے ہم نے بھی رہنا ہے اور رہنا ادب احترام کے ساتھ ہے بس تو آدمی اپنی اصلاح اس زندگی کرے جب پڑھتا ہے تو پھر ذہن کھلتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ کی یاد سب سے اچھا تو یہ ہے کہ زہر اور اثر نہ اثر اور مغرب کے درمیان کے جو وقت ہے نا اس کو فارغ کر بڑی برکت کا وقت ہے اللہ نے فرمایا قبل غروب یہاں اور لوگوں سورج کے غروب ہونے سے پہلے مجھے یاد کیا کرو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی تصویر بیان کرو اطراف نہ دن کے دونوں حصوں میں یعنی صبح صادق سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب سے پہلے صبح صادق سے پہلے اتنا ذرا دشوار ہوتا ہے اس لیے اثر اور مغرب کے درمیان کوشش کرتے آدمی اپنا وقت فارغ رکھے مسجد میں گزارے اللہ کی یاد میں گزارے کچھ تصبیحات مقرر کر لینی چاہیے کہ اس وقت میں اتنی مرتبہ اللہ کو یاد کروں گا کلمہ پڑھوں گا اتنی مرتبہ استغفار پڑھوں گا اتنی مرتبہ ضرور شریف پڑھوں گا یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہے اس سے انسان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے بحال رہتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے سب سے اچھا وقت اثر اور مغرب کے درمیان کیا ہے اس وقت کو کسی طرح فارغ کر لینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اثر اور مغرب کے درمیان مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہے اپنے اپنے طور پہ کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے تابعین رائے جب مسجد میں جاتے تھے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ کو ذکر یاد کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں کہیں جمع ہو جائیں تو ان کی بن بناٹ کی آواز آتی یہ کوشش کرنی چاہیے یہ نہ ہو سکے اچھا اس میں کئی چیزیں تلاوت کرے روزانہ کے لیے ایک ہی مقرر کر لے پڑھے سال میں دو مرتبہ قرآن کریم کو پورا پڑھنا یہ سنت مقتدہ ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے دو مرتبہ قرآن کریم کو پڑھے سنت ہے روزانہ بھی اگر دو چار رکو آدھا آدھا پارا پڑھ لے ایک پاؤ پڑھ لے تو سال میں کئی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس کو اثر کے بعد کیا جا سکتا ہے تصدیحات پڑھی جا سکتی ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یہ ایسی چیز ہے جس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فرشتوں کی خوراک ہے فرشتوں کی جو زندگی کا نظام ہے وہ اس کے ذریعے سے چلتا ہے اسی لیے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور یاجوج ماجوج کیے وہ گروہ جب پھیلے گا تو ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کو خوراک کس چیز سے ملے گی تو مختلف روایات کو جمع کریں کہ ان میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سید مسیح علیہ صلاۃ السلام کی خوراک کی ہوگی کیونکہ وہ پیدا بھی تو ایک جملے کے ذریعے ہوئے ہیں نا ایک پھونک مارنے سے تو ان کو ذکر نفا دے گا کیونکہ ان کی روح ہے نا تو روح جو ہے اس کو کلمات کے ذریعے ذکر ذکر کے ذریعے غذا ملے گی اس کو پڑھنا چاہیے تلاوت کرنی چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے اور بہت سی چیزیں جس میں دل لگے کچھ متعین کر کے روز پڑھنا چاہیے مشائق ہیں بزرگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ بیٹھ ہو تو شیخ کے بارے میں کچھ چیزیں اچھی طرح پہلے سے جان لینی ہے یہ جو اب دیو بندی حلقوں میں تباہی مچ گئی ہے نا کہ ہر ایک کو خلافت مل رہی ہے ہر ایک کو خلافت مل رہی ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو خلافت دینے والے ہیں انہوں نے بھی سلوک طے نہیں کیا ہوتا ان کو بھی مراقبات کا علم نہیں ہوتا آگے والے اس سے بھی گئے گزرے ہیں ہیں بس یہ سارے چکر اب چل پڑے دیوبندیوں سلسلہ چشتیہ نظامیہ اب یہ پڑھے لکھے ہوں تو انہیں کوئی بتائے چشتیہ نظامیہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے فخر الدین دیگ بھی رحمت اللہ علیہ تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا والے تھے سلیمان کونسری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کیوں سلسلہ نظامیہ تباہ ہو گیا کیوں یہ گدیاں ساری ختم ہو گئیں وجہ اس کی یہ کہ آخر پر ایسے آ گئے جنہوں نے ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو دو سو تین تین سو گلا کو خلافتیں دینا شروع کر دی ہیں اب وہ وہ بیچارے ڈھنگ سے نماز کو بھی نہیں جانتے تھے عقیدے کو بھی نہیں جانتے تھے وہ کب سے خلافت کیا تھے بس چار خواب اچھے دیکھے حضرت کو سنایا آج خواب میں یہ دیکھا تھا اپنا دیکھا یہ چلو تو بھی بحث کیا کر اللہ ہو لگا اللہ بلّہ اسے یہی نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہے وہ حنفی ہے ماتریدی ہے اشری ہے وہ کہ وہ, وہ نماز کے فرائض کیا اسے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا اور تصوف سلوک اور تجزیہ یہ تو بہت بات کی بات ہے اس لیے ہم اگر ایک خاص مقصد فکر کی بات کریں دیوبند کی تو ان کے اکابر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس طرح تھوک کے حساب سے لوگوں کو دی حضرت خانوی اللہ پوری زندگی خانقاہ میں گزاری کتنے اسی نبے سب کے ہزاروں تھے ہم نہیں جانتے کہ تاریخ میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی آدمی کی بیٹ اتنے وسیع پیمانے پہ ہوئی ہو جتنے دیوبند کی شکل تھی مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ کی بیٹھ حضرت کے مریضوں کا تو یہ حال تھا کہ غالباً کلکتہ کا واقعہ ہے غالباً ممکن ہے شاید کوئی اور ہو لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے جلسہ عام تھا اور جلسے کے بعد بیٹھ کے لیے لوگ جو جمع ہو گئے تو پانچ ہزار سے زیادہ آدمی جو وقت بیٹھ ہونا چاہتے تھے وہ بیٹھ لاؤڈ اسپیکر پہ کرائی سید صاحب احمد اللہ کی بیٹھ جو ایسی ہوئی تھی یا حضرت مدنی رحمت اللہ کی بیعت ایسی ہوئی ہم سے خود حضرت نے فرمایا مولانا ابو لسلی لطوی رحمت اللہ نے شیخ نے فرمایا کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھوں تو فرمایا ہم ایک مرتبہ سوئے اور فرماتے تھے خواب مجھے بہت کم آتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ میں نے سید صاحب رحمت اللہ کو خواب میں دیکھا اور بہت تعلق پیدا ہوا بہت محبت تھی تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں تبدیل ہو گئے اور حضرت کے مرید اور جو حضرت کے تھے وہ کہتے تھے واللہ عالم جو بھی ہے وہ کہتے ہیں حضرت کے پورے ہندوستان میں سولہ لاکھ سے زیادہ مرید تھے اور سولہ لاکھ جس آدمی کے مرید ہوں اندازہ کرو خلافت کتنے لوگوں کو دی ایک سو چھیاسٹھ ایک سو سڑسٹھ بس ایسے یعنی دس ہزار آدمیوں میں سے ایک آدمی ان کا خلیفہ ہوا ایسے تھوڑے ہی تھا کہ خلافت بڑھ رہی ہے اس زمانے میں سلسلے نقش بندیہ مجدیا میں کون آدمی ہوگا جو اس مقام الفاظ سے بڑھ کے اور حضرت کے یہاں چار پانچ کے بس حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی نے نور اللہ مرکز کو دیکھو اٹھائیس تیس آدمیوں کو خلافت دی وہ بس حضرت شکل الدین صاحب رحمت اللہ سے بڑا حلقہ کس کا ہوگا کتنوں کو دو سو کے قریب آدمیوں کو خلافت دی اور لاکھوں آدمی حضرت سے بیت ہوئے حد ہو گئی کہ جہاز پہ حضرت سفر کرتے تھے وہاں بھی دو چار مل جاتے تھے جہاز میں بھی بیت ہو رہی ہے لیکن خلافت کم لوگوں کو اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں کچھ شرائط تھی قواعد تھے پابندیاں تھیں اس لیے یہ بات کہنی ضروری ہے کہ آدمی سوچے کہ کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ تعلق ہے وہاں علم کتنا ہے اگر علم نہیں ہے تو پھر ان کا اہل علم سے کتنا تعلق ہے اس لیے اور کبھی بھی یہ نہ بات جانے کہ مشائق معصوم ہوا کرتے ہیں ایسی ایسی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اخلاقیات میں جو چیزیں ہونی چاہیے بعض اوقات وہ بھی پوری نہیں ہوتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم اور کسی کے متعلق کچھ نہیں عرض کرتے لیکن اگر جو یہاں آتے ہیں ہم آپ سے ہی صرف کہہ سکتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ خدا ایسی جگہ پر لے جائے جہاں اس کی خود مرضی ہو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے ایسی جگہ کے لیے جہاں سے وہ خود راضی اور خوش ہے وہ بڑی مصیبت پیش آ جاتی ہے بڑے بڑے اچھے لوگ جن کی ولایت مسلمات ہی کبھی کبھی ایسی چیز میں پھنس جاتے ہیں حیرت ہوتی ہے ضیاء الحق کا قصہ بتائیں جل ضیاء الحق کو اس پر الزام لگا کہ وہ قادیانی ہے یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا وہ ہر جگہ ترویز کرتا پھرتا تھا آپ تک دار تم کراچی چلے گئے حضرات کئی صاحب مدل سے تعلقات تھے وہاں دارالعلوم کراچی میں طلبا نے جو جس سے بھی کھڑے ہوئے پوچھا اسے صاف کہہ دیا بھائی میں قادیانی نہیں ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں سب کچھ کہنے کے باوجود سندھ کے مشاعر انہیں کافی کہتے ہیں بیر شریف میں عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے بھائی بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے میں حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اتنی بڑی شخصیت اتنے مستقی اتنے پرہیزگار کہ بیمار ہو گئے تو خون نہیں لگوایا شرن جائز تھا تو کہنے لگے میں اس فصلے پہ بحث نہیں کرتا ناجائز نہیں کہتا لیکن میں حرام چیزوں سے اپنا علاج نہیں کرا ظاہر ہے کہ خون تو حرام ہی ہے نا نہیں علاج کرایا 1948 میں حج پہ گئے تھے اور بڑا زور لگایا لوگوں نے مریدوں نے کہ حج پہ چلے کہنے لگے کہ تصویر پاسپورٹ پہ لگانی پڑتی ہے نا کہاں تو انہوں نے کیا ایک نفل حج کے لیے حرام کام کر میں نہیں جانتا کہ ان کے تقوا کا حال تھا ہم حاضر ہوئے تو اس لیے زیارت کا شوق ہوا کہ یہ اجت اللہ اس بالغا پڑھاتے تھے حضرت اور اجت اللہ اور اس کے مضامین پہ ایسا ویسا عبور تھا انہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے پڑھا تھا لیکن ہمیں بھی یہی فرماتے رہے کہ غلام یہ یہ جو یہ جو ضیاء الحق ہے نا یہ کافر ہے ہم چپ کر کے سنتے رہے ہم کون سا ضیاء الحق کے ایمان کی تصدیق تردید کو گئے تھے مگر سنتے رہے آخر دم تک وہ کہتے رہے قادیانی او ہمیشہ تردید کا حضرت میں نہیں ہوں نہیں ہوں کہ نہیں تم قادیانی ہوں یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے یہ جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا کہ جو آیا جو خبر دے دی بس لے اڑے جو کسی نے کہہ دیا بس بالکل وہی سچ ہے آدمی کو ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ اخلاقیات ہیں اپنے آپ کو صحیح کیجیے اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا اللہ نے فرمایا یہودیوں کے متعلق دیکھو قرآن کیسی عجیب بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہودی جھوٹ بولتے کیا کہا ہے اللہ نے سما ہوں دبا کر بہت پرلے درجے کے ایسے خراب ہیں کہ جھوٹ کو سنتے ہیں سما ہوں لکھو ملا کر دوسروں تک پھیلاتے ہیں جھوٹ یہ نہیں فرمایا جھوٹ بولتے ہیں فرمایا جھوٹ سنتے ہیں اکا لسو پلے درجے کے حرام کھانے والے ہیں اس لیے جھوٹ کا سننا اور اسے پھیلانا یہ گناہ نہیں ہے یہ یہودیت ہے ویسے تو یہودی صبح شام لانت اور یہودیت کو خود اپنا لیں اللہ نے کہا یہودی جھوٹ سنتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اس لیے بعض لوگ جھوٹ کو سنتے ہیں پھر بولتے نہیں جھوٹ کو پھیلاتے ہیں نہ کرے ایسا اعتبار اپنے آپ کو بچائے یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے لیکن اب سوچو ضیاء الحق بھی چلا گیا اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے یہاں پہنچ کے خدا کی کسی سے بھی رشتے داری نہیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ ساری عزت اور عزت کے باوجود اللہ پر کا دباؤ کوئی نہیں نا اسے اگر پوچھ کیا کہ آپ اس بنیاد پہ میرے ایک بندے کو کافر کرا دیتے رہے تو اللہ کے یہاں کیا جواب یہ آدمی سوچے اس لیے دین کے جذبے میں ان چیزوں میں آدمی جھوٹ پھیلاتا رہے جھوٹ بولتا رہے اس کا مطلب ہے اپنی ابھی اصلاح نہیں ہوئی یہ چند ایک چیزیں عقیدہ امال میں نماز اللہ کا ذکر علم بس اس پہ قائم رہیے ان چیزوں کو سوچیے کتنا حصہ زندگی میں علم کا ہے کتنا حصہ آپ کی زندگی میں ذکر کا ہے اللہ کی یاد کا ہے ان چیزوں کو بیلنس کر دیجیے اخلاقیات کو سیکھ لیجیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے خدا کے یہاں سوال جواب ہوں گے نا یہ سوال جواب نہیں ہے کہ حجت اللہ میں کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا وہ بھی پڑھیں گے سے پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے مگر یہ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کبھی کبھی انٹلیکچوئل جو ڈسکشن ہوتی ہیں ان میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت دل میں کم ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے آدمی کو دریا جو ہوتا ہے نا اس کے بند باندھ کے رکھنے چاہیے بیلنس کا گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملتی